یاد ہے پچھلے سال ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا بنی آپ نے سارے بھگوان بھول کے پانچ آدمیوں کو بھگوان مانے کھڑا تھا سارے بھگوان بھول گئے تھے نہ رام آیا نہ کرشن آیا اور نہ سیتا آئی اور نہ ہنومان جی آئے نہ بجرنگ دل کا کوئی کام ہوا نہ شیو سینا کی کوئی چلی نہ آر ایس ایس کی طاقت بنی نہ وشو ہندو پریشد نے کچھ کیا نہ بال ٹھاکرے وہاں سے کچھ بولا اور کہاں مر گئے تھے سارے کہاں تھا ترشول میزائل کہاں تھا وہ اگنی کہاں تھا پرتھوی کہاں تھی تمہاری وہ سینا جس پہ تم فخر کرتے ہو کہاں تھی تمہاری وہ راہ جس کی جاسوسی پہ تم ناچتے ہو کہاں تھی سی بی آئی کے وہ ماہرین جن کی عقل پر تمہیں ناز ہے اور کہاں چلے گئے تھے تمہارے وہ دانشور پر جن کی دانشوری پہ زمین ماتم کر رہی تھی کہاں گئے تھے تمہارے وہ فوجی جو کہتے ہیں ہم پانچ گھنٹے میں پاکستان لے لیں گے تم تو اپنا جہاز بھی واپس نہیں لے سکے تھے کسی بچے کا جہاز چھین لو وہ بھی واپس چھین لے گا ایڈوانی تو, تو وہ بھی نہیں لے سکا تھا